پہلی عورت کے عذاب کا سبب بے پردگی اس کے بعد حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان عورتوں پر یہ عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا اس کے جواب میں حضور اقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی سطر اور پردہ اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہیں کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوتی بعض خواتین باریک میں نماز پڑھ لیتی ہیں یعنی اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے ہی رہتے ہیں یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیا یا باہر نکلی ہوتی ہے وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آسی خواتینیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گھٹنوں تک نہیں چھپتے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی پنڈی کھل جائے تو تین مرتبہ تصویر پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہ ہوگی اور چہرہ دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردہ اور سطر میں فرق پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے لہذا گھر میں اور گھر کے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گنا ہے اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سارا چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں لیکن گھر میں جو ماہر نامحرم مرد یا قریبی نامحرم دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے گردن بھی کھلی ہے بازو بھی کھلے ہوئے ہیں گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ بھی اس میں نظر آتی ہے مثلا جیٹ یا مامو زاد اور خالہ لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے گھر کے اندر رہنے والے نامحرم مردوں سے پردے کا طریقہ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامحرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے مثلا دیور جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی آمد رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابھی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اڑے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ میں چھپائے پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے صرف چہرہ اور دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہیں اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کام کا گھر کا کام کاج انجام دے دے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگٹ میں اس سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیا دار عورت کے لیے چہرے پر گھونگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رہنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اڑنا کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال رکھ رکھنا سر پر نہیں رکھنا بازو بھی کھلے ہوئے ہوں کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہوں کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہوں اور کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے لہٰذا گھر کے اندر جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی آزا کو کھلونا کھولنا جائز نہیں اور گھر کے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز نہیں لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت مرکے اور پردے کا کوئی نام نہیں اور جو کپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے لہذا خواتین یہ سن لیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا اللہ کی پناہ عذاب قبر کا عبرتناک واقعہ مجھے عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس اس نے نے سنا تو یہ سمجھا کہ میرا وہم ہے اور خیال ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر دیا کہ واقعی آواز میں سے آ رہی ہے قبر میں سے آواز آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں آواز آ رہی ہے اور میت کی کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہو ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اور جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ یہ لوگ دوڑ کر کر اس اس اس کے کے کے گھر گھر گئے اور اور جا والوں کو واقعہ بتایا کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دور کر اس کے گھر پہنچے اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر مرد مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی مضبوط دل والے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے بے پردگی کی سزا اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ ہی بال اور نہ ہی کھال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں میرے بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال ہے لپسٹک لگانے کی سزا اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا جب لوگوں نے اس کے منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہوٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے ناخن پالش پر عذاب اس اس کے بعد عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ناخن کھینچ کیا گیا کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں نے مرنے کے بعد خبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھ سے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عورت کیسے زندہ ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں نہیں ہوتا اور میں واپس آیا کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں اور یہ بات آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اسی قسم کا پیش پیش آتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا حافظ ابن عبد دنیا کا عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام من عاش بن بعد الموت ہے اس رسالے میں سنت کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا اور پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو اور مرنے کے بعد کے حالات زندوں کے باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا اسی طرح حافظ ابن رجب جملی رحمت اللہ نے اظہار القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں بہر بہرحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں لہٰذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے البتہ عام دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا بے پردگی کی وجہ سے عذاب جہنم جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا پھر فرمایا عورتوں کی جہنم میں کثرت سے جانے کی چار وجہ ہے نمبر ایک ایک وجہ یہ کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے نمبر دو دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابے داری کا جذبہ کم ہے نمبر تین تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوندوں کی فرما برداری بہت کم ہے نمبر چار چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ڈھنڈ کر بے پردہ گھر سے سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہ چوتھی وجہ ہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب باہر نکلتی ہیں تو خوب اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ نکلیں گی اگر کوئی خاتون مکمل چرئی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یا جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے اور اپنے باپ بھائی اور اپنے بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے کیونکہ شوہر کے لیے آرائش کر کے آئیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش نہ کریں چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے اس وقت یہ فائل گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے